نجاشی کے دربار میں کفار قریش کے ظلم ستم کی رفتار اب اور زیادہ تیز ہو گئی ان کے دل کی کھوٹ ایزا رسانیوں اور جبر سامانیوں کی صورت میں ظاہر ہونے لگی وہ اب سچ مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خون کے پیاسے ہو گئے ان سب نے یکا کر لیا تھا اپنے جھوٹے خداؤں کی قسمیں کھا کھا کر اس بات میں متحد ہو گئے تھے کہ جیسے بن پڑے گا مکہ سے اسلام کے شیدائیوں کا نام و نشان مٹا کر دم لیں گے کانٹے کی کی نوک سے لے کر نیزے انی تک ہر چیز مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائے گی جہاں تک ہمارے دم میں دم ہے یہ نیا دین عرب میں نہیں چل سکتا تو حبل کی عظمت پر ہم حرف نہ آنے دیں گے اسلام دشمنی اذیت کوشیوں کے ہر ضروری ہتھیار سے لیس ہو کر مخالفت کے میدان میں آ گئی مشورہ نہیں بلکہ عہد و پیمان ہوئے کہ مکے کی زمین محمد ابن عبداللہ اور آپ کے ساتھیوں پر تنگ کر دی جائے گی کھل کر چھپ کر جس طرح ممکن ہوگا مسلمانوں کو ستایا جائے گا کوئی بت پرست اپنے مسلمان عزیز کے ساتھ اس معاملے میں رعایت نہ کرے گا قومی سربلندی بلندی اور آبائی عظمت ہر چیز سے قیمتی اور عزیز تر ہے ابو طالب اور قتیجہ کے پہ موتوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو دل شکستہ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دل شکستگی سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے غمزدہ دل مخالفتوں کو دیکھ کر سراسیما ہو جائیں گے اور ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ گنتی کے چند آدمیوں کو ہم سے تباہ نہیں کیا جاتا گلیوں اور بازاروں میں اپنے معبودوں کی ہم برائی سنتے ہیں اور کہنے والے کے جسم میں ایک سوئی بھی ہم سے نہیں چبوئی جاتی حالانکہ لات و منات کو برا کہنے والی زبان گدی سے کھینچ کر پھینک دیے جانے کے قابل ہے مرد تو مرد عورتیں تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان اشاروں کو ستانے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں جاہلانہ ازبیت پوری قوت کے ساتھ اوت کر آئی تھی قریش صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے قبائلی عداوتیں خرنوں سے چلی آتی تھی انتقام اور کینے دلوں میں مدت سے پرورش پا رہے تھے قومی اتحاد کی جھاڑو شاید قسی کی موت کے بعد ہی بکھر چکی تھی مگر اسلام دشمنی کے لیے وہ سب کے سب ایک ہو گئے تھے اس مقصد میں وہ ایک خیال اور ہم مقصد تھے کمار بازی کے لیے پانسے پھینکنے میں وہ ایک دوسرے سے لڑ بیٹھتے بکریاں چرانے اور گھوڑے دوڑنے پر خون خرابہ ہو جاتا شعر و شاعری کے جلسوں میں مفاقرت انگریزی کی شکل اختیار کر لیتی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ سب ایک جان اور متحد تھے ان میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ستانے میں ابو جہل اور ابو لہب سے زیادہ شدید اور ظالم بننے کی کوشش کرتا نوجوان چھوکرے اپنے گھر والوں سے فقریہ لہجے میں کہتے کہ آج فلاں نقلستان میں ہم نے فلاں مسلمان کو خوب جی بھر کر مارا اس کے بدن کو لہو لہان کر دیا کوئی بیان کرتا کہ بنو حزیل کی گلی میں ایک مسلمان کو میں نے پہلے تو فحش گالیاں دی اور پھر اس کی پیشانی پر تاک کر جو پتھر مارا ہے تو ہمارے معبودوں کا یہ دشمن زخم کے اثر سے تل ملا کر زمین پر گر پڑا اور میری ٹھوکروں نے اسے اور ہلکان کر دیا کوئی عورت کہتی کہ بنو ہاشم کے گھرانے میں گئی تھی ایک مسلمان عورت گوشت پکا رہی تھی میں اس کی ہانڈی میں راگ جھونک آئی کوئی شخص فخر کرتا کہ میں نے نماز پڑھتے میں خود محمد ابن عبداللہ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے دل پہلے ہی سے سخت تھے اسلام دشمنی نے اس سختی کو اور پتھر بنا دیا ان میں شرافت کی حص انسانیت کی رمق اور مروت و اخلاق کا جوہری باقی نہ رہا نہ ان کے پاس سمے قبول تھا نہ گوش شنوا اور نہ دیدہ حقیقت مگر شناسوں کا ایک بے لگام گروہ تھا جو سچائی کے مقابل ہر امکانی قوت کے ساتھ نبرد آزما تھا اسی پراشوب دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا حکم پا کر اپنے چند صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ حبش چلے جاؤ وہاں کا بادشاہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اس خطے میں تمہیں امن مل سکے گا صحابہ اکرام کا ایک مختصر قافلہ حبش کی طرف روانہ ہو گیا اللہ کی راہ میں یہ پہلی ہجرت تھی جس کی بدولت عرب سے باہر اسلام کی آواز پہنچ گئی وطن کی محبت اپنے اندر بہت کچھ کشش رکھتی ہے ایک ایک ذرے سے آدمی کی نگاہیں مانوس ہوتی ہیں وطن کے کانٹے پردیس کے پھولوں سے بڑھ کر دلکش ہوتے ہیں مگر حق کی سربلندی خدا کے حکم کی تعمیل اور سچائی کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں ہجرت کا نازک مقام بھی آتا ہے جہاں وطن کی محبت پر فرض کو ترجیح دی جاتی ہے وطن کے تعلقات اور محبت آمیز روابط دامن پکڑ پکڑ کر کر اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کہاں جاتے ہو پردیس میں تمہاری کون غم کاری کرے گا اجنبی ماحول تمہیں سازگار نہ آئے گا یہی پڑے رہو اپنوں کی گالیاں دوسروں کی دعاؤں سے اچھی ہوتی ہیں مگر خدا کے مجاہد اس آواز پر کان نہیں دھرتے وہ ایک ہی جھٹکے میں تعلقات کے ان تمام دھاگوں کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا کا نام لے کر وطن سے چل پڑتے ہیں ان کا ضمیر آواز دیتا ہے ہر ملک ملک کے ماست کے ملک کے خدا ماست یہ توفیق تو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی بہت سے لوگ صرف اپنی جان و مال کے بچاؤ کے لیے وطن چھوڑتے ہیں یہ ہجرت نہیں گریز و فرار ہے ہجرت کا مقصد اسلام کی سر بلندی اور حفاظت کے لیے ترک وطن اور اختیار غربت ہے صحابہ کرام نے اسی غرض اور مقصد کے لیے دیس نکالا قبول کیا کفار قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ چند مسلمان صحیح سلامت حبش پہنچ گئے تو ان کا ایک وفد بھی حبش روانہ ہو گیا عداوت اور اذیت کوشی کی انتہا ہے کہ وطن چھوڑ دینے کے بعد بھی قریش کے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑی وہ چاہتے تھے کہ مکے کی طرح حبش کی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ کر دی جائے اس حق پرست جماعت کو دنیا کے پردے پر کہیں بھی امان نہ ملے آفیت کے تمام دروازے ان پر بند ہو جائیں کفار قریش بڑے ہی چالاک فتنگر اور سازشی تھے بادشاہوں کی مطلق لانانی کا دور تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شاہ حبش کی نگاہ اگر مسلمانوں کی طرف سے پھر گئی تو کوئی طاقت ان کو حبش میں پناہ نہ دے سکے گی اور یہاں سے ان کو نکل جانا پڑے گا مگر بادشاہ کو براہ راست متاثر کرنا بہت دشوار تھا اس مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں نے زمین ہموار کرنا شروع کی سب سے پہلے بادشاہ کے درباریوں اور مصاحبوں سے جا کر ملے ان کو ہر طرح سے پرچایا اور صحابہ کرام کے خلاف ابھارا کہ یہ لوگ ایک نیا دین لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بہکا کر غلط راہ پر ڈال دیا دیکھنا کہیں یہ جادو تمہارے لوگوں پر بھی نہ چل جائے اسلام عیسائی مذہب کا سخت مخالف ہے یہ لوگ تو بس توحید کے نشے میں سرشار ہیں ان کا تو یہی تک یہ کلام اور شب و روز کا وظیفہ ہے کہ اللہ ایک ہے ہمارے معبودوں کو بھی یہ توہین کرتے ہیں اور تمہارے مقدس پیغمبر عیسیٰ مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کو بھی جٹلاتے ہیں اگر مسلمانوں کو حبش میں پاؤں جمانے کا موقع مل گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ خود عیسائی نوجوان کنواری مریم کے مجسمے مقدس ہے کلے اور سلیبے اپنے ہاتھوں سے ایک دن توڑتے ہوں گے اور کلیسا میں اڑتی نظر آئے گی اگر اپنے دین کی حفاظت اور بقا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو جیسے بنے ہمارے حوالے کر دو ہم ان سے بھگت لیں گے شاہ حبش کے درباریوں نے کہا کہ آپ لوگ نشاط قاتل رکھیں شاہی دربار میں ہم آپ کی پوری پوری ہم نوائی کریں گے ہمیں اپنا ہم خیال دوست اور قیر قاہ سمجھیے جہاں تک ہمارا بس چلے گا آپ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے میں کوتاہی نہ کریں گے کفار قریش کے وقت کو جب مصاحبوں اور درباریوں کی طرف سے تائید کا یقین اور اطمینان ہو گیا تو وہ لوگ شاہ حبش کے دربار میں جا کر فریادی ہوئے کہ جہاں پناہ یہ ہمارے قیدی ہیں جو بھاگ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے فرما دیجئے شاہ حبش نجاشی پورے و حشم کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا دربار کاہے کو تھا زمین کی جنت تھی کے پردے قیمتی قالین دیدہ زیب ساز و سامان جھم جھم کرتی ہوئی گرا قدر سلیبے سونے چاندی کے گلدان بادشاہ تو بادشاہ دربان اصابردار شاگرد پیشہ اور غلام تک زری وردیاں پہنے تھے قریش کے وفد نے مسلمانوں کے خلاف جو استغاثہ پیش کیا اس کی تائید میں درباریوں کے سروں میں جنبش پیدا ہوئی روب شاہی کے سبب زبان سے کچھ نہ کہا مگر آنکھوں کی چمک عرض کرنے لگی کہ وفد قریش کا ترجمان اور امیر سچ کہہ رہا ہے یہ مسلمان واقع وہی ہیں جو کچھ یہ قریش کہہ رہے ہیں دوسرے ملک کے مفرور قیدی حبش میں نہیں رہ سکتے ورنہ حبش کی حکومت پر الزام آئے گا رسوائی ہوگی لوگ کریں گے کہ حبش میں غداروں لٹیروں اور بھاگے ہوئے قیدیوں کو پناہ دی جاتی ہے شاہ حبش نے وفد قریش سے چند سوالات کیے پھر مسلمانوں کی طرف مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو ان الزامات کے جواب میں اپنی صفائی پیش کرو صحابہ کرام کی طرف سے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے ہی دل نشین انداز میں تقریر کی عرب کی جہالت پر مختصر تبصرہ کیا اور رسول اللہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی جعفر اس سے پہلے کسی بادشاہ یا فرما روا کے دربار میں نہ گئے تھے یہ ان کا پہلا موقع تھا مگر دربار کے کر و فر سے وہ ذرہ برابر مروب اور متاثر نہیں ہوئے خدا کا سچا بندہ اور محمد کا مخلص غلام ایوان شاہی میں نہایت بے باقی مگر انتہائی سلیقے کے ساتھ اپنے مقصد کی ترجمانی کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کی تقریر میں خلوص تھا سادگی تھی اور سب سے بڑھ کر جرت اور بلند نظری ایج پیج سے باتیں کرنا ان کو آتا ہی نہ تھا کھلی کھلی دلیلیں واضح اور روشن ثبوت دو ٹوک باتیں بالکل اس طرح جیسے دو اور دو چار ہوتے ہیں دربار میں ایک سناٹا سا تاری ہو گیا کفار قریش اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں کیا بول سکیں گے ہماری سازشیں بیکار نہ جائیں گی درباری لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں اور مصاحبوں کو ہم نے پہلے سے گانٹ لیا ہے میدان ہمارے ہی ہاتھ رہے گا مگر حضرت جعفر کی تقریر نے ان کے منصوبوں کو قاق میں ملا دیا وہ محسوس کر رہے تھے کہ نجاشی ان کی تقریر کا اثر قبول کر رہا ہے جعفر کی باتوں میں وزن اور جان ہے ان کے جی تلے فقرے شاہ حبش کے دل میں اترتے جا رہے ہیں کس توجہ اور دلچسپی کے ساتھ بادشاہ ان کی تقریر سن رہا ہے اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر چھڑ گیا حضرت جعفر نے بادشاہ کے کہنے پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی کلام حق تھا جعفر کی زبان تھی محمد کی ہدایت درمیاں قرآن پاک کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور عیسیٰ ابن مریم کے بندہ ہونے کا ذکر تھا جس سے عیسائیت کے مروجہ اور خود ساخت تسلیس کی تردید ہوتی تھی وبد قریش کے ارکان کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی کہ نجاشی بادشاہ اپنے مذہب کی اس تقزیب اور تردید پر یقیناً برہم ہو جائے گا بس اب کوئی گھڑی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو یا تو قید میں ڈال دیا جائے گا یا شاہی غلام اور چوب دار ان کو ذلت کے ساتھ دربار سے نکال دیں گے مسلمان خود اپنے دام میں گرفتار ہو گئے اور یہ روشنی توا ان کے لیے بلائے جان بن جائے گی شاہ حبش کے درباری بھی ہوٹوں میں مسکرانے لگے کہ مسلمان عطاب شاہی سے بچ نہیں سکتے جس بنیاد پر عیسائیت قائم ہے قرآن کی آیتوں نے اسی پر ضرب لگا دی اس توہین کو نجاشی بھلا کس طرح گوارا کر سکے گا بادشاہ کے پاس اقتدار ہے مطلق الانانی ہے پھانسی کے تختے اور قید قانے کی کوٹریاں ہیں ان مٹھی پر مسلمانوں کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے ایک زبان بھی تو ان کی سفارش کے لیے جنبش نہ کرے گی خود ان کی قوم کے لوگ ان کے دشمن ہیں ایسے بے سہارا پردیسیوں کو مٹا دینا کیا مشکل ہے ابھی ہمارے آقا ولی نعمت ضبط تحمل سے کام لے رہے ہیں مگر جب اتاب کا وقت آئے گا تو قیامت بپا ہو جائے گی جلادوں کی تلواریں شہنشاہ کی جنبش ابرو کے انتظار میں ہر وقت بے نیام رہتی ہیں اپنا اپنا مقصد اور اپنی اپنی سعادت اندوزی خوش بختی اور نیک دلی ہے ساون کی گھٹائیں چٹیل میدانوں اور زرخیز خطوں پر ایک ہی انداز میں برستی ہیں مگر اس کو کیا کیجیے قدرت کی نعمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے فطری استعداد کی بہت کم ضرورت ہے یہی سبب تھا کہ ابو جہل اور ابو لہب مکے میں خود زبان رسالت سے قرآن سن کر متاثر نہ ہو سکے مگر حبش کے بادشاہ کو دو چار آیتوں ہی نے قبول حق پر آمادہ کر دیا اس کی فطری صلاحیت جو اب تک بار اوہام سے دبی تھی یکائے کی ابھر آئی اور ضلالت و گمراہی کے پردے آن کی آن میں چاک ہو گئے نجاشی کے دل میں گداز پیدا ہوا جیسے کسی غیبی طاقت نے چٹکی میں لے کر اس کے دل کو دبا دیا یہاں تک کہ سختی نرمی سے بدل گئی قرآن کی تاثیر نے کنجی بن کر اس کے دل کے تالے کو چشم زدن میں کھول دیا قفل کا کھلنا تھا کہ حقیقتیں بے نقاب ہو کر سامنے آ گئیں قرآن کی آیتیں سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے درباری لوگ اور خود قریش کا وفد حیران تھا کہ جن آنکھوں سے غم و غصے کی چنگاریاں نکلنی چاہیے تھیں ان میں آنسو جل ملا رہے ہیں حضرت جعفر جب قرآن سنا چکے تو نجاشی نے تاثیر آمیز لہجے میں کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتوں مصاحبوں اور درباریوں اور وفد قریش کے ارکان اس جملے کو سن کر حیران رہ گئے ان پر اوس سی پڑ گئی کیا سوچ کر آئے تھے کیا ہو گیا قریش مکہ اس انتظار میں تھے کہ ان کا وفد مسلمانوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے گا اور ہم خوب جی بھر کر ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑیں گے دوسرے مسلمانوں کو اپنے بھائی بندوں کی حالت دیکھ کر عبرت ہوگی کہ یہ قریش تو دھن کے پکے ہیں ہم میں سے کوئی جان بچا کر پردیش میں چلا جائے تو بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے بادشاہ تک ان سے متاثر اور مروب ہو جاتے ہیں ایسے دشمنوں سے لڑائی مول لے کر اور مخالفت کر کے ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے مگر ارکان وفد نے حبس سے واپس ہو کر جب حقیقت حال سے ان کو مطلع کیا تو ان کی تمناؤں کے ہوائی قلعے پانی کے بلبلوں کی طرح ٹوٹ گئے ارکان وفد نے کہا کہ الاقوان ہم نے اپنی کوشش میں کوتاہی نہیں کی بادشاہ حبش کے درباریوں تک کو ہم نے اپنا ہم زبان بنا لیا مگر اس کو کیا کریں کہ جعفر کی تقریر اور پھر قرآن کی آیتوں نے نجاشی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ برے دربار میں رونے لگا بھائیو یہ لوگ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں دنیا جہان میں جہاں بھی یہ پہنچیں گے لوگ ان کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے ان کے زور کو اگر پوری قوت کے ساتھ کچلا نہ گیا تو عرب ہی نہیں ساری دنیا ان کے دام میں گرفتار ہو جائے گی ایک سعید روح شہر مکہ پورے ملک عرب کی عقیدت کا مرکز تھا تمام لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے سال بھر میں ایک بار دور دور کے لوگ یہاں آتے اور اپنی مذہبی رسوموں کو پورا کر کے چلے جاتے کفار قریش نے ٹولیاں بنا رکھی تھیں جن کے ممبروں کا یہی کام تھا کہ مکے سے کچھ دور جا کر مختلف راستوں پر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو بہکاتے کہ ہماری قوم میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے جو اپنے کو خدا کا نبی اور رسول بتاتا ہے یہ شخص ایک نیا دین لے کر آیا ہے جو ہمارے آبائی مذہب کا ہر اعتبار سے مخالف بلکہ اس کی ضد ہے تو تم اس محمد ابن عبداللہ سے بچے رہنا نہ اس کے پاس جانا اور نہ اس کے ساتھیوں سے ملنا ان لوگوں کی زبان میں قیامت کی تاثیر ہے ان کی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ دل میں گھر کر لیتی ہیں اور آدمی پھر بس اسی دین کا ہو کر رہ جاتا ہے اجی اس مکے میں ایسے سرپھرے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہ اسلام کے اپنے مال و عزیزوں رشتے داروں اور گھر بار تک کو چھوڑ دیا ہے یہ لوگ پٹتے ہیں مار کھاتے ہیں فاقے کرتے ہیں اور تکلیفیں سہتے ہیں مگر اس دین سے پھرنے کا نام نہیں لیتے تم کانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہو طواف کرو اور چلے جاؤ نئی نئی باتوں پر کان نہ دھرو جہالت و گمراہی کے یہ پتلے خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی قبول ہدایت سے روکتے تھے حق کی دشمنی اور اسلام کی مخالفت نے ان کو اندھا بہرا اور گونگا بنا دیا تھا اپنی طرح دوسروں کو بھی اس گندگی اور جہالت میں رکھنا چاہتے تھے ان کی مخالفانہ باتوں کا لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا ایان قریش اور شرفا مکہ کی باتوں کو اہل بھلا کس طرح جٹلا سکتے تھے مگر مخالفت اور دشمنی کی اس گفتگو کے کے ساتھ باہر والوں کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام سے ضرور آشنا ہو جاتے مخالفتیں خود تبلیغ کا خاموش فرض انجام دے رہی تھی انہی کے بار خود انہی پر الٹ پلٹ کر پڑ رہے تھے اپنی تدبیروں کی الٹی تاثیروں سے وہ خود بے قبر تھے بجلی کی شراروں سے پانی کے دھارے پھوٹنے کے آپ ہی آپ سامان ہو رہے تھے کفار قریش کی ان گمراہ کن سکیم کا تذکرہ نامکمل رہ جائے گا اگر ایک مستند تاریخی واقعے کا اس زمن میں بیان نہ کیا گیا تاریخ اسلام کا یہ واقعہ ہر اعتبار سے اہمیت اور بہت کچھ قدر و قیمت رکھتا ہے اس میں عبرت بھی ہے اور معزت بھی ہدایت اور فلاح و سعادت بھی بن عمر دوسی اپنے قبیلے کا سردار تھا ملک یمن کے نواحی علاقے پر اس خاندان کا رئیسانہ اقتدار تھا اور سب لوگ توفیل کے گھرانے کی عزت کرتے تھے خاندانی شرافت دنیاوی عزت اور مال و دولت غرض ہر چیز جس سے چشم جہاں میں اعتبار طفیل کو میسر تھی توفیل صرف شیخ قبیلہ اور صاحب جاہ منصب ہی نہیں بلکہ ذاتی طور پر بہت سی خوبیوں کا حامل تھا فراست و دانائی کا پیکر اور شعر و ادب اور زبان و دانائی کا بہت بڑا ماہر سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جب مکہ آیا تو کفار قریش نے بستی سے بہت دور جا کر اس کا استقبال کیا اور انتہائی احترام و توازو کے ساتھ اس کی مدارت کی قریش جانتے تھے کہ کوئی بدوی نہیں ہے جو ہماری باتوں پر کچھ سوچے سمجھے بغیر کہے گا وہ نہایت دانشمند اور صاحب فہم ہے اچھے برے میں امتیاز کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے ایسا آدمی اگر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ گیا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا اور اس کا اثر ساری قوم پر پڑے گا اس لیے قریش نے توفیل کو شیشے میں اتارنے کے لیے اس کی خوب توازو کی کہ اس طرح اس کے دل میں ہمارے لیے خود بخود گنجائش پیدا ہو جائے گی توازو اور مدارت کا بڑا اثر ہوتا ہے تو فیل بھی قریش کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا پھر قریش نے توفیل کی بہت تعریفیں کی کہ تم یہ ہو تم وہ ہو تم میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں قوم تمہاری ذات پر فخر کرتی ہے اور تمہاری فراست کسی کی چکنی چپڑی باتوں کا اثر قبول نہیں کر سکتی تمہارے ارادے اور عقیدے میں ثبات پایا جاتا ہے قریش نے جب اندازہ کر لیا کہ طفیل پر ان باتوں کا جادو چل چکا ہے اور وہ ان کو اپنا دوست ہمدرد اور غم گسار سمجھتا ہے تو سب نے مل جل کر کہا ایک شخص محمد نامی جو ہماری قوم کا ایک فرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ذرا بچے رہنا اسے جادو آتا ہے اس کے اثر سے وہ باپ بیٹے شوہر بیوی اور بھائی بھائی میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے اس نے ہمارے قوم کے شرازے کو بھی گھیر دیا اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام کاموں میں ابتری پیدا ہو گئی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم اس بلا کا شکار ہو جائے اس لیے ہم پورے زور کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نہ تو خود اس سے بات چیت کریں نہ اس کی باتیں سنیں اور نہ اس کے پاس جائیں قریش نے اس قدر غم گساری اور درد مندی کے لہجے میں کو نصیحت کی کہ بیچارے کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ میری بھلائی کے لیے نصیحت کر رہے ہیں ان کی ہمدردی میں خلوص اور بے غرضی پائی جاتی ہے مجھے مسافر اور بے قبر سمجھ کر تمام قطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے ایسے غمقار کرم فرماؤں کی بات نہ ماننا پرلے درجے کی احسان ناشناسی اور حماقت ہے بن عمر دوسی کے دل میں کفار قریش کی یہ باتیں کچھ اس طرح جاگزی ہوئی کہ جب وہ کانے کعبہ میں جاتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھنک نہ پڑ جائے طواف کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھتا آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کرتا کہ محمد کا اگر سامنا ہو گیا اور ان سے نگاہیں چار ہو گئیں تو کیا جب کہ ان کا جادو مجھے متاثر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم قریش تجربے اور مشاہدے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور محمد کے بارے میں رائے قائم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سنادید قریش اور ایان مکہ کسی پر بلا وجہ کیوں جوڑنے لگے تو فیل کے کئی دن اسی عالم میں گزر گئے کعبے کا طواف کرتا اور چلا جاتا مگر مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا کی تقدیر اس نقطے سے بدلنے والی تھی ایک دن وہ کعبے میں طواف کے لیے آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان خدا میں اللہ کا کلام تلاوت فرما رہے تھے آج وہ کانوں کے بند رکھنے کے لیے زیادہ احتیاط کر کے نہ آیا تھا قرآن کی آیتیں اس کے کانوں میں پڑی تو اس پر ایک عجیب تاثر تاری ہو گیا تو فیل نے دل میں کہا کہ میں خود شیر و سخن اور علم ادب کی پرکھ رکھتا ہوں مگر یہ کلام جو محمد پڑھ رہے ہیں سب سے جدا اور عجیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج تک اتنے میٹھے اور اثر میں ڈوبے ہوئے بول نہیں سنے میری بڑی بدقسمتی تھی کہ اب تک کیسے کلام سے محروم رہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک نہ مل کر بڑی غلطی کی ہے آخر ان سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے ان کی باتیں اچھی ہوں گی تو سنوں گا اور مانوں گا کوئی غلط بات کہیں گے تو اس پر کان نہ دھروں گا آؤ تجربہ کر کے دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے اور حجر مقدس کی طرف تشریف لے جانے لگے تو طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیا اس کے بعد اس نے قدمت نبوی میں حاضر ہو کر کافروں کی گمراہ کن نصیحتوں کا کچا چٹھا اور اپنے احتیاط کا واقعہ تفصیل سے عرض کیا طفیل نے کوئی بات چھپائی نہیں تمام واقعات منو ان بیان کر دیے یہ بھی کہہ دیا کہ میں کئی دن سے کانے کے طواف کے لیے کانوں میں روئی رکھ کر آتا ہوں تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں مگر اس قدر احتیاط کے باوجود آج آپ کی آواز میں نے سن ہی لی میری تمنا ہے کہ آپ اپنا پیام مجھے سنائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں زبان مبارک سے تلاوت فرمائی تو فیل ایک ایک لفظ پر جھوم جھوم گیا اللہ کا کلام اور پھر محمد کی زبان سے سن کر تو فیل پر رقت و قشیت اور اثر و نفوس کا ایک عجیب عالم تاری ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ میں نے آج تک اس انداز کا کلام نہیں سنا جو نیکی انصاف اور ہدایت سے اس درجے معمور ہو جہالت کی ساتیں ختم ہو چکی تھی سعادت کا دور شروع ہو رہا تھا قبول حق میں اب کسی تاخیر اور سوچ و بچار کی گنجائش ہی کہاں تھی توفیل نے بے اختیار کلمہ پڑا اور خدا رسول پر ایمان لاتے ہی توفیل دوستی اب حضرت توفیل ہو گئے